ابو معاویہ نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات عرفا نازل ہوئی ہم اس صورت کو تازہ بتازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے حاصل کر یعنی سیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار دو ہم اس کو مارنے کے لیے جھپٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے ہاتھوں نقصان پہنچانے سے بچا لیا جس طرح تمہیں اس کے نقصان سے بچا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پینتیس